انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے بے شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زبردست شک پہ ڈال دیا ہے